سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة من حساب اے نبی بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیے تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں فرمائی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل کی احسان فراموشیاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلائے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی ان کے ہاتھ کی روشنی ان کے لیے دریا کو چیر دینا ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا منا و سلوا اتارنا وغیرہ وغیرہ جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا اور میرے نبی موسا علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی لیکن تاہم ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے بچ رہیں گے یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی ارشاد باری ہے علم تر دین بدل نعمت اللہ کفرا یعنی اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل یعنی کنجوشی برتنا یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے بلکہ جو ایمانداری دنیا فانی سے سیر چشم ہے اور پروردگار کی رضا مندی میں اپنے مال لٹاتے رہتے ہیں یہ کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں قیامت کے دن کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی روزی دینا جسے اللہ جتنی چاہے دے دیں جسے چاہے بے حساب دیں بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دیں اور پھر وہاں بھی دیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا قرآن میں ہے وہ میں انفق تم منش انف و یخلف یعنی تم جو کچھ خرچ کرو رب اس کا بدلہ دیں گے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرمائیے دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل یعنی کنجوش کے مال کو برباد کر دیجیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا وہ تو فنا ہو چکا اور جسے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا ہاں جو تو نے صدقے میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے یہاں سے چھوڑ کر چل دے گا